عطا بن ابی رباح نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز پڑھی پھر جب باہر تشریف لائے تو دو رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھانوے